ہم صورت بکرہ کی آیت نمبر 186 کی تفسیر کر رہے تھے دوبارہ سر آیت کو ملا کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے میں چاہوں گی کہ تلاوت سنیے اور تلاوت سننے کا انداز کیا ہوگا جو حصہ تفسیر ہم کر چکے اس کو تلاوت سنتے ہوئے محسوس کریں اپنے نوٹس پہ ایک نظر ڈالیں شروع سے تلاوت آیت نمبر 186 تک يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعزة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعُسْرُ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ فَإِنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عبادی فَإِنِّي قَرِيب انی قریب اچیب دا وتدا دن فلسط فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لال یرشدون اس آیت کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اپنے تعلق کو قریب کرتے ہوئے اس انسان کو اپنی قربت کا احساس دلاتے ہیں انداز ہی ایسا ہے آیت کا کہ واقعی دل کو مہلے ساری بیگانگی دور ہو جائے اور رب کے ساتھ سارے پردے چاک کر کے ایک انسان اپنے ہاتھ اٹھا دے رب کو پکارے اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں یہ بات کیوں کہی کیونکہ جب انسان کسی کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے یا اس کا ذکر کرتے ہوئے انسان خوشی محسوس کرتا ہے ہم اس آیت کی روشنی میں ذرا دیکھیں گے کہ دعا کیا ہے اور اب سے کیسے مانگیں حقیقت یہ کہ انسان بہت ہی کمزور ہے ہر لمحے اس کی ضروریات بے بہا ہیں ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری مانگنے کو دل جاتا ہے اب ایک آرزو سے فارغ ہوئے تو کچھ اور آرزویں آ گئیں تو انسان اپنی تمام کمزوریوں کا احساس رکھتے ہوئے سوچتا ہے میں کس سے مانگوں میں کس کو پکاروں کون ہے جو میری دعاؤں کو سنے کون ہے جو میری پکار کو سنے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی قرآن پاک میں خود ہی دیتے ہیں باقی تمام چیزوں کی طرح کہ جو بھی انسان سوچتا ہے اس کا جواب قرآن پاک میں پا لیتا ہے تو جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کس سے مانگوں کون ہے جو میری مصیبتوں کو دور کرے کون ہے جو میرے معاملات کو درست کرے کون ہے جو میرے دکھوں کو سکھ میں بدل دے کون ہے جو میری بیماریوں کو صحت میں بدل دے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما دیتے ہیں کہ امئی یجیب المستر اذا دعاہو ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله الر الله قليلا ما تذكرون سورة نمل کی آیت نمبر 62 ہے یہ کون ہے جو مستر کی دعا قبول کرے جب کہ وہ اس کو پکارے اور برائی کو دور کر دے اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے تھوڑے ہی ہو جو نصیحت پاتے ہو اجیب دعوت بتدا ایزادان دعا کیا ہے دعا دل سے نکلنے والی ایک پکار کا نام ہے سینے سے اٹھنے والی ہُوک کا نام ہے آہوں کا نام ہے آنسو بن کر آنکھوں سے پھسلنا ہے اور الفاظ بن کر زبان سے نکلنا ہے دعا تو بندے کی رب سے سرگوشی ہے دعا تو ایک بندے کی اپنے مالک سے گفتگو ہے دعا تو بندے کی اپنے رب سے مناجات کا نام ہے دعا تو ایک محتاج کی طرف سے اپنی ضرورت کا اظہار ہے اور ایک بندہ پکارتا ہے کہ رب میرے سن لے تو رب کہتے وقال ربکم ادونی بکم ادونی پکارو تو صحیح میں تمہاری قبول کروں گا میں تیار ہوں تمہاری بات سننے کو میں دینے کو تیار ہوں تم مانگو تو صحیح انسان کہتا ہے اللہ تعالیٰ تو کہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سَعَلَكَ سا کا عبادی انی قریب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دے میں قریب ہوں مجھے قریب سمجھو مجھے دور نہ سمجھو اور دعا تو انسان اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اب چاہتا بھی ہے کہ مجھ سے عاجز من کے مانگو حکم نہیں دو روپ نہیں ڈالو بلکہ بے بسی کے ساتھ مانگو ادعو ربکم بکم تدر و خفیہ لا نہب المعتدین اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے یقیناً وہ خط سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا صورت عراف آیت 55 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا جب انسان دعا مانگتا ہے نا تو اس کے دل میں وہ بڑے رب کا وہ عظمتوں والے رب کا خوف بھی ہوتا ہے اور رحمتوں کی بارش کرنے والے رب سے امید بھی ہوتی ہے اور یہی رب کا مطالبہ ہے کہ جب دعا کرو تو خوف اور امید دونوں کے ساتھ ود خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صورت عراف آیت ففٹی سکس اور اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے اور دعا مانگنا وقت کا ضیاع نہیں دعا تو عبادت ہے ترمزی کی روایت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا الدعا خو العبادہ عبادہ دعا تو عبادت ہے اب حدیث کے باب میں دیکھیں تو اس کا تذکرہ باب العبادہ عبادہ میں ہوتا ہے عبادت کی باقی قسموں کے ساتھ عبادت ہے نا حیرت کی بات کرتے کیا ہے مانگ رہے ہیں کس کے لیے اپنے لیے جواب میں کچھ دینا نہیں اور اب اس کو عبادت کے یہ ہے رب کی الرحمن الرحیم ہونے کی صفت بس مانگو اور مجھ سے ہی مانگو میں فرشتوں کو کہوں گا کہ اس کا یہ وقت عبادت میں لکھو کتنا آسان ہے عبادت کرنا اسی لیے تو دین آسان ہے یرید اللہ بکم السر بکم الس اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا تم پر پھر دعا کیوں مانگے اس لیے کہ جب دعا بندہ مانگتا ہے تو رب کو پسند آ جاتا ہے رب کو اس بندے سے بڑی محبت ہوتی ہے جو اس سے مانگتا ہے ترمزی کی روایت ہے تین ہزار تین سو ستر نمبر لئی سعین اکرم اللہ تعالی من الدعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں ذرا سوچیں لفظ دعا پہ غور کرتے جائیے مانگنا دنیا والوں سے مانگیں تو کیا ملتا ہے کتنی محبتیں بیزاریوں میں بدل جاتی ہیں کہ اب یہ پھر مانگنے آ گئے اور اب سے مانگیں گے تو وہ انسان سے خوش ہوگا پھر آپ نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے ترمزی کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے الدعا مخ العبادہ اس کا کیا مطلب ہے مغز کیسے آپ دیکھیے کہ جسم کا سب سے اہم حصہ کیا ہوتا ہے انسان کا برین اگر دل کو بھی کہیں گے تو دل بھی کام تبھی کرتا ہے جب برین اس کو آرڈر دیتا ہے دماغ جو ہوتا ہے نا یہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا صدر ہے وہ سب کو آرڈر دیتا ہے اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے ہماری ساری عبادات کو دیکھ لیں تو اس میں کیا دکھتا ہے دعا نماز کو دیکھیں شروع سے لے کے آخر تک دعائیں قیام کی رکوع کی سجدے کی دعائیں دو سجدوں کے بیچ کی دعا تشخد کی دعا سلام پھرنے کے بعد کی دعائیں اس سے پہلے وضو دیکھ لیں وضو کی دعا ختم کرنے کی دعا حج دیکھ لیں سارے کا سارا دعاؤں سے بھرا ہوا کوئی لمحہ ایسا نہیں بندہ مومن کا کہ وہ رب کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دعا نہ مانگ رہا ہو اور یہی اصل میں انسان کو اس کی اوقات دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو تم ہو کیا تمہاری اوقات کیا ہے سب سے پہلی عبادت جو آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنے کے بعد سکھائی گئی وہ کیا تھی دعا فتلق کا آدم میں رب ہی بھی کلیمات اور وہ کلمے کون سے تھے رب مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پہ نگاہ ڈال لیں ایسے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی ایسی نہیں کہ جو دعا سے خالی ہو سونے کی دعا جاگنے کی دعا اچھا برا خواب دیکھنے کی دعا ریسٹ روم میں جانے کی دعا نکلنے کی دعا گھر سے نکلنے کی دعا مسجد میں داخل ہونے کی دعا مرر دیکھنے کی دعا کھانا پینا میزبان ہے تو دعا مہمان ہے تو دعا مجلس سے اٹھے تو اس کے کفارے کی دعا توبہ کی دعائیں پناہ کی دعائیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعائیں اللہ کی رضا طلب کرنے کی دعائیں غصہ آ جائے تو دعا مانگو کسی کی بری نظر کا ڈر ہو جائے تو دعا مانگو کسی بیمار کو دیکھنے جاؤ تو دعا مانگو انسانوں کو چھوڑ کے مردوں کی بستی یعنی قبرستان میں چلے جاؤ تو دعا بازار میں گئے تو دعا قرض کی ادائیگی پریشان کر رہی ہے تو دعا غم پریشانی سفر آزمائشیں صبح و شام اتنی دعائیں ہیں کہ شاید اگر ہم اس کی لسٹ بنانے لگے تو ہم پوری ایک جگہ جمع نہ کر سکیں شادی ہے تو دعا نیا لباس پہنا تو دعا نیا چاند دیکھا تو دعا نیا پھل دیکھا تو دعا اللہ اکبر اللہ اکبر چاند کو گرہن لگا تو دعا سورج کو گرہن لگا تو دعا دشمن سے مقابلہ تو دعا کوئی غم کی خبر ملی تو دعا خوشی کی ملی تو دعا اللہ کے نفس وسلم کی صحیح احادیث سے جو ابھی تک دعائیں سامنے آئی ہیں نا تقریباً سات سو ہیں سیون ہنڈریڈ مصنون دعائیں ہیں جو ثابت ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو مختلف دعائیں سکھائیں وہ تقریباً ستر ہیں سیونٹی اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ دعا کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی وہ راتیں کہ جس کی تڑپ ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے کہ ان راتوں میں سے ایک رات کو پا لے اِنَّا ضلنا حفی لئی القدر وما درا ما لی القدر اس کے لیے بھی کیا سکھایا کوئی نفل سکھائے کوئی وظائف بتائیں نہیں جب آپ کی پیاری بیوی نے کہا کہ مجھے بتائیے اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا مانگوں کیا عبادت کروں تو آپ نے فرمایا تم پھر یہ دعا مانگو انک ان تحب افو الافوا خاف اے اللہ تو معاف کرنے والا معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف کر دے ہم ہوں تو کیا سوچیں اس رات نفل پڑھیں ہمیں ظاہری عبادت اچھی لگتی ہے اللہ کے نفس وسلم وہ عبادت سکھاتے ہیں جس سے اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے اے ٹو زی حج کو دیکھ لیں گھر سے نکلنے سے لے کے وہ سارے سفر کو دیکھ لیں دعاؤں سے بھرا ہوا ہے ایک ایک لمحے کی دعا رب نے یہ تو کہہ دیا کہ ادعونی استجب لکم اور یہ بھی کہہ دیا اجیب دعوت دا ایزادآن میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب تک کہ وہ مجھ سے دعا کرے لیکن ایک سوال ہے اس کے باوجود بھی پھر ہماری کچھ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی میں چاہوں گی کہ یہاں ہم اس موضوع پہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں قبول کرتا ہوں دعا کو جب کوئی دعا مانگے لیکن ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتیں اور کچھ کا تو خیال ہے کہ ہماری کوئی بھی قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ آداب اور باتیں اس بارے میں بہت ساری ہیں انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اس کے بارے بات کریں گے لیکن یہاں یہ بات کرنی لازمی ہے کس کی دعا قبول ہوتی ہے دعا قبول کس کی نہیں ہوتی اس بات کے ٹیکس میں کہ میں قبول کرتا ہوں تو پہلی شرط قبولیت دعا کی کیا ہے اسی آیت کو ہی اگر سامنے رکھ لیں فل یستی بولی تم بھی تو قبول کرو ہم بھی تو اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنائیں وہ بھی قبول کرے گا دوسری بات ولیو منو بھی اور تم مجھ پر ایمان لاؤ کس بات کا ایمان کہ میں تمہارا رب ہوں میں تمہارا الہ ہوں میں تمہارا رزاق ہوں میں تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں میں تمہاری باتوں کو ماننے والا ہوں تیسری کس کی دعا قبول ہوتی ہے مظلوم کی دعا جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا اور اس نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا یہ نہیں کہ وہ زیادتی کرنے لگا بلکہ قبول کرنے والا اس کی دعا قبول ہوتی ہے ہر چیز انشاءاللہ جو آپ کے سامنے رکھوں گی روایت کے ساتھ رکھوں گی تاکہ آپ کو پورا یقین ہو ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمائے تین آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے دعوات یستجاب لہن لا شک ہنہ اور اس کی قبولیت میں کوئی شک بھی نہیں کون ہے سننا چاہیں گے نا سب سے پہلے دعوت المظلوم مظلوم کی دعا اللہ اکبر چیک کریں اپنے آپ کو میں ظالم ہوں یا مظلوم دوسرا دعوت المسافر مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے لیکن سفر اللہ کی فرما برداری کے لیے ہو اور تیسری و دعوت الو لی والدی ہی باپ کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں تو اس ایک روایت سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوئیں کہ کس کس کی دعا قبول ہے مظلوم کی دعا پھر اگلا نمبر ڈال کے لکھیے باپ کی اپنے بچے کے لیے دعا ہمارے ہاں عموماً ایک بات معروف ہے کہ ماں کی دعا تو یہاں حدیث میں باپ کی بات کیوں آتی ہے میں نے اس پہ بہت غور کیا اور جس نتیجے پہ میں پہنچی وہ کیا ہے کہ ماؤں کی تو عادت ہی ہوتی ہے دعائیں دینے کی وہ تو بات بعد میں کرتی ہیں دعا پہلے دیتی ہیں بیٹا یا بیٹی خوش کرے تو دعا ناراض کریں تو دعا دل دھڑکے تو دعا وہ ناراض ہو کے جاتے ہیں اور ماں دعائیں دے رہی ہوتی ہے کہاوت ہے ہمارے ہاں سنی ہوگی کہ ایک بدبخت تھا کوئی اور اس نے اپنی ماں کو اتنا تنگ کیا کہ اس کو ماری دیا لیکن ماں کی لاش کو جب ٹٹولا گیا تو اس کے جگر میں سے ایک ہی آواز آ رہی تھی اے اللہ میرے بچے کی خیر کرنا بچہ ماں کو ستا کے جاتا ہے ماں راستہ روک کے کہتی ہے دیکھو آگے اختیار سے گزرنا گھڑا ہے راستے میں اس میں نہ گر جاؤ ماؤں کی تو عادت ہے دعائیں دینے کی لیکن باپ عموماً دعا دینے میں بڑے سٹنجی ہوتے ہیں بہت سوچ کے دیتے ہیں کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے باپ کی دعا اس لیے زیادہ ہے کہ وہ کم دیتا ہے اس کے بعد کس کی دعا قبول ہوتی ہے غازی کی دعا غازی کون ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے اور اس سے اگلا نمبر کیونکہ ان دونوں کی حدیث ایک ہی ساتھ بولوں گی حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ابن ماجہ ہی کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمؤتمر وفد اللہ دعاہم فعجابو وسعلوہ فآتاہم جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں سوچیے ذرا مہمان گیسٹ ہیں اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے اب وہ اللہ سے سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا سبحان اللہ گھر آئے مہمان کی تو بات ہر ایک ہی سنتے ہیں نا خاص مہمان کی خوشی کا احساس تو ہر ایک کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول کرتے ہیں اس کے بعد کن کی دعا قبول ہے یہ جو بات ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اجیبو دعوت دا تو کس کی قبول ہے نیک اولاد کی دعا ماں باپ کے حق میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز و جل لیرفع درجتا للعبد الصالح فی الجنہ فیقول یا ربی انا لی حاسہ فیقول باستغفاری ولدکا لک اللہ تعالیٰ نیک آدمی کا جنت میں درجہ بلند فرماتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے کہ میرے رب میرا درجہ کیسے بلند ہوا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیرے لیے تیرے بیٹے نے استغفار کی اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ دنیا سے جو چلے گئے ہوتے ہیں نا ان پہ رحم کرنا چاہیے کبھی آپ نے تصور میں سوچا کہ جو دنیا میں نہیں رہتے پتہ نہیں ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنی دنیا میں اتنے مگن ہو جاتے کھو جاتے اس دنیا کے ہنگاموں میں دس پندرہ دن چالیس دن ان کے غم کر کے ساری دنیا کو بلا کے اور اس کے بعد تو شاید کبھی ان کے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھتا آپ دیکھیے کہ یہ دعائیں کب اولاد دے گی جو زندگی میں ماں باپ نے کوشش کی ہوگی ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں میرے جانے کے بعد کیا میرے بچے میرے لیے دعا کریں گے اور شرط کیا ہے ولدن صالحن نیک اولاد نمازی بھی ہو دیندار بھی ہو ایسا تو نہیں کہ ہم تو اس کلچر میں جی رہے ہیں جہاں مدر ڈے منا لو فادر ڈے منا لو سال میں ایک دن حق ادا کر دو اور وہ دین جو ہر لمحے ماں باپ کی قبروں کے اندر وسطوں کا باعث بنے جنتوں میں ان کے درجوں کو بلند کرنے کا باعث بنے اس کو ہم نے پیچھے ڈال دیا تو لہٰذا ضرورت ہے اپنی اولاد کی نیک تربیت کی پھر اس طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث میرے سامنے ہے اگلا پوائنٹ لکھیے اللہ تعالیٰ کن کی قبول کرتا خوشحالی اور فراغت میں دعا کرنے والے کی تنگی اور مصیبت کے وقت دعا جلد قبول ہوتی ہے آسان لفظوں میں کیا ہے خوشیوں کے وقت میں رب سے مانگنے والا رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والا اس کی دکھوں کے وقت میں جلدی سنی جاتی ہے ترمزی کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو شخص یہ پسند کرتا ہے آپ اپنے سے پوچھیے میں کرتی ہوں کیا کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لے کرتے ہیں نا پسند کون ہے جو نہیں کرتا تو فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے اللہ اکبر ہم اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں ساتھ ہی ساتھ جب میرے پاس خوشیوں کے دن آتے ہیں تو میرا رب سے کیسا تعلق ہو جاتا کیا واقعی میں رب کو یاد رکھتی ہوں اپنی خوشیوں میں میں ساری دنیا کو شامل کر لیتی ہوں اپنی خوشی میں رب کو نہیں کرتی رب والوں کو نہیں کرتی کیونکہ گلٹی فیل ہوتی ہے یہ ان کے آنے کی جگہ نہیں یہ ان کے لیے مناسب نہیں ٹھیک ہے وہ تو نہیں آئیں گے وہ تو خوش ہوں گے کہ ہم آزمائش سے بچ گئے لیکن کیا اللہ کے فرشتے بھی آئیں گے کہ نہیں اس کی رحمتیں بھی آئیں گی کہ نہیں ہماری خوشیوں میں بعض دفعہ خوشیاں ملنے پہ ہمارا رویہ سرکشی کا ہونے لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچا لے تو لہٰذا خوشیوں میں قبول کرنا اللہ کو سنی بھی روایت ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تو انہوں نے وہاں سے دعا مانگی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اب تین تین اندھیرے تھے پانیوں کا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تو فرشتوں نے وہ آواز جب برش پہ سنی تو بڑی دھیمی دھیمی آواز لگی لیکن وہ آواز پہچان گئے یہ کون ہے اچھا یہ وہ یونس ہے جو خوشیوں میں بہت پکارتا تھا آج کہاں پھنسا اللہ نے فوراً سن لی لہٰذا اپنی خوشیوں کو خدا رخ کرنے کی ضرورت ہے نعمتوں کو محفوظ کر لیں گے اگر ہم نے خوشحالیوں میں رب کے ساتھ تعلق جوڑے اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہکی کی روایت ہے دعوات تو ردو تین آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی کون دعوت الوالد باپ کی و دعوت السائم روزے دار کی و دعوت المسافر اور مسافر اور روزے دار کی اللہ کیوں نہ سنیں جس نے رب کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اپنی ہستی کو مٹا دیا اپنے من پسند چیزوں کو چھوڑ دیا اپنی دل ربا باتوں کو چھوڑ دیا لذیذ کھانوں کو چھوڑ دیا ایسے کہ اللہ کیوں نہ سنے جب بندہ قبول کر لے رب کے دین کو رب کے دیے ہوئے فاقوں کو قبول کر لے رب کی دیوی بھوک اور پیاس کو قبول کر لے تو کیا پھر رب اس کو نہ دے اسی طرح اگلا پوائنٹ لکھیے اللہ تعالیٰ کس کی سنتا ہے بیمار کی دعا قبول کرتا ہے اللہ اکبر بیمار کی دعا قبول کی جاتی ہے کیسے کسی کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عادت کو جاتے تو کہتے کہ تم میرے لیے دعا کرو آج مجھے بھی بہت ہی یہ اچھا لگتا ہے جب کہیں کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کی عادت کو دیں تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پلیز ہمارے لیے دعا کریں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں تو میں کہتی ہوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے تو آپ مستحق ہیں اس وقت انشاءاللہ آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں اسی طرح اور کس کی قبول کی جاتی ہے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں مانگی گئی دعا جلد قبول ہوتی ہے اس کی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہکی کی صحیح روایت ہے خمس یستجاب لہن پانچ دعائیں قبول کی جاتی ہیں کس کس کی مظلوم کی دعا یہاں تک کہ بدلہ نہ لے یہ بات اس میں نوٹ کیجیے گا بدلہ نہ لے ہم سارے بدلے لے کے چور مچا کے ساری دنیا کو سنا کے بھی کہتے اچھا اللہ پوچھے گا کیوں پوچھے گا آپ نے تو خود ہی پوچھ لیا صبر ان نماش کو بسی و حسن اللہ میرا شکوہ شکایت میرا غم میری ساری چیزیں میرے رب پہ لا يحب اللہ الجہر اللہ من ظلم کرنا نہیں ہے خود نہیں بولنا پھر وہ بولے گا آپ نے دیکھا کسی کو اگر اپنے پاس اب معاملے میں بلا لے اصلاً کہیں دو لوگوں کا جھگڑا اور بیچ میں آپ شوہر کو بلا لیں تو وہ بیچارے کچھ بات کرنے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ بھی پھر لکمے دینے لگے تو وہ کیا کہتے ہیں یا تو تم خود بول لو یا پھر مجھے بولنے دو جب آپ کسی وکیل کو ہائر کرتے ہیں تو پھر آپ خود کھڑے ہو کے نہیں وہ بول رہے ہوتے وہ آپ کے بحاف پہ بولتا ہے پھر دوسرا حاجی کی دعا یہاں تک کہ گھر واپس لوٹے پھر مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ جہاد سے فارغ ہو جائے مریض کی دعا یہاں تک کہ ٹھیک ہو جائے بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا پھر آپ نے فرمایا ان تمام دعاؤں میں سے جلدی قبول ہونے والی دعا بھائی کی بھائی کے لیے غائبانہ دعا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنے دوسرے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کیونکہ جتنا آپ ان کے لیے دعا کریں گے اتنا ہی وہ آپ کو فائدہ دے گا پھر اسی طرح آپ دیکھیے توبہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے ہیں کچھ ایسے کلمات ہیں جن کی وجہ سے دعا جلد قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلی دعا کیا ہے حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بئنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللسی لم یلد ولم یولد ولم یکل له کفوا احد اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو اللہ ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو ایک ہے تیری ذات بے نیاز ہے نہ تو کسی کی اولاد ہے اور نہ تیری کوئی اولاد ہے نہ ہی تیرا کوئی شریک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اس میں اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی اور اس میں اعظم کے وسیلے سے جب بھی دعا مانگی جائے قبول کی جاتی ہے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو پورا ہوتا ہے یہ ترمزی ابو دعود اور مشکات کی روایت ہے اب دیکھیں نا جیسے بندہ بات نہیں کرتا انی انسل کا بے اللہ اللہ تو اللہ میں اس لیے سے مانگتی ہوں جیسے کوئی اپنی ماں سے لاٹ کرتا ہے نا امی آپ تو میری امی ہیں آپ سے نہ مانگو تو کس سے مانگو بہت پیار سے یہ دعا مانگنے کی ہے اور واقعی بڑی خاص دعا مانگنی ہو تو آپ اس طریقے سے مانگیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز راستے میں رکاوٹ نہ ہوئی تو ضرور قبول کرتا ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے جس کا ذکر اس میں بھی آیا تھا لیکن اس میں اعظم نفسِ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے اس میں اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اور جب کچھ سوال کیا جائے تو وہ پورا کیا جاتا ہے یہ بھی ترمزی ابود اور مشکات کی روایت ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمزی ابو داود ابن ماجہ اور مشکات کی روایت ہے کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں نفس سلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس کے بعد یوں دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی نے اللہ تعالیٰ سے اس میں اعظم کے ذریعے سے دعا مانگی ہے اور اس میں اعظم کے ذریعے سے جب بھی دعا مانگی جائے وہ قبول کی جاتی ہے اور سوال کیا جائے تو وہ پورا ہوتا ہے وہ دعا کیا تھی اللہم انی اسألوکا بین لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدی السماوات والارض یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألوک اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کیونکہ ہر طرح کی حمد تیرے ہی لائق ہے تیرے سوا کوئی الہ نہیں تو مہربان ہے عطا فرمانے والا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اے بزرگی اور بخشش کے مالک اے زندہ رہنے والے اور کائنات کو تھامنے والے میں تجھ ہی سے سوال کرتی ہوں پھر ایک تیسری چیز حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ہے کہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی اس کے ذریعے سے بھی جب مسلمان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے یہ نسائی ترمزی اور مسلم احمد کی روایت ہے اور وہ دعا تو سب کو ہی پتا ہوگی انبیاء کی آیت نمبر ہے لا الہ الا سبحانک انی کنت من الظالمین تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ظالموں میں سے ہوں کبھی غور کیا آپ نے اس میں کیا مانگا ہے کچھ بھی تو نہیں مانگا ہاں دو باتوں کا اظہار ہے صرف کیا ایک اپنے ظالم ہونے کا اقرار اور ایک رب کے الہ ہونے کا تذکرہ یہ ہے دعا کی اصل کہ بندے کو اپنی اوقات یاد آ جائے سمجھ آ جائے کہ میں ہوں کیا اور میرا رب کے ہم لاکھوں بار پڑھتے رہتے ہیں ان باتوں کو بغیر کسی صنعت کے اور شاید ہی دل میں خیال آتا ہو کہ میں ظالم ہوں اپنے گناہوں کو یاد رکھ کے صد کے دل سے ایک بار بھی پڑھ لی تو بات انشاءاللہ اوپر پہنچ جائے گی پھر ایک اور دعا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ان الفاظ سے دعا کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تیری دعا قبول ہوگی سوال کر مسد احمد اور ترمزی کی روایت ہے کیا آپ نے ان کو لفظ سکھائے یا والاکرام اے کرم اور بخشش کے مالک اللہ اکبر کتنا پیارا ہے وہ مالک کس طرح سے دینا چاہتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ اس کے ساتھ معاملہ رکھتا پھر ایک اور چیز جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے وہ کیا ہے زمزم کا پانی پیتے ہوئے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے یعنی الماء زمزم لما بلغ جو دعا مانگیں گے ایک صحابی تھے تو وہ زمزم کا پانی پیتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے حوض کوثر کا پانی پلانا میں نے جب سے یہ روایت پڑھی اس کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی مجھے پانی دے یا پلائے یا کوئی ایسی چیز تو میں یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے پلائے کیونکہ دنیا میں انسان دوسروں کے احسانات کا بدلہ دے دے تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہاں جا کے دینا پڑے اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں تم مانگو تو صحیح میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں تو سب سے پہلی چیز اگر ہم دیکھیں کہ دعاؤں کی قبولیت کے وقت کون سے ہیں رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کی صنعت بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو یہ حدیث لفظ لفظ عربی میں بھی سناؤں پہلے اردو میں سناتی ہوں پھر عربی میں تاکہ جب میں عربی بولوں تو آپ تھوڑا بہت تو اس کا لطف لے سکیں نفس وسلم نے فرمایا ہمارا رب ہر رات جب آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دوں کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ لمبی تان کے سو رہے ہوتے ہیں یا شیطان کو خوش کرنے کے انتظامات میں ہوتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلہ كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأؤتيه من يستغفرني فاغفر له ایک اور روایت اسی سے ملتی جلتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں رب اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے لہٰذا اگر اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں شامل ہونے کی ہمت کر سکو تو کرو یہ ترمزی کی روایت ابو اماما سے ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں ہم کہاں ہوتے ہیں کیا واقعی ہم بھی رب کے قریب ہونا چاہتے ہیں وہ پکاریں لگا رہا ہے اور ہمیں پرواہ نہیں ہے نا حیرت کی بات دنیا میں کوئی بادشاہ اعلان کر دے نا کہ جو آئے گا اس کو چیزیں فری مل جائیں گی پھر دیکھیے لائنیں جو لگتی ہیں اور مالک کائنات ساری دنیا کا پالن ہار وہ دے رہا ہے اور ہم سو رہے ہیں کتنا ہے جہاں قسمتوں کے فیصلے تبدیل ہونے تھے جہاں بگڑی ہوئی اولادوں کی ہدایت کی دعائیں قبول ہونی تھیں وہ لمحے جب نفرتوں بھرے دل محبت بھرے دلوں میں بدلنے تھے وہ وقت تو ہم نے غفلت میں گزار دیے اس وقت تو ہم نے رب سے تعلق جوڑا نہیں پھر آج اگر ہم پریشان ہیں تو کیوں ہیں آج ڈپریشن ہے تو کیوں ہے آج دل گھٹے ہیں تو کیوں گھٹے رب کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں اپنے عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے اسی طرح اذان اور اقامت کے دوران دعا قبول ہوتی ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ترمزی کی نب سے سلم نے فرمایا آذان اور اقامت کے دوران دعا رد نہیں کی جاتی یہ کس کو ملے گا وقت جو مسجد میں موجود ہوگا نا پہلے اذان ہوئی پھر اس کے بعد پندرہ منٹ تقریباً ملتے ہیں اس کے لیے اور اگر انسان پہلے سے تیار ہو وضو کر کے بیٹھا ہو دو نفل بھی پڑھ لے تب دیکھیے کہ پندرہ منٹ کا وقت آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا کیا بیویاں خود نہ شوہروں کو کہیں کہ جائیے مسجد میں دعا مانگ کے آئیے ہم بعض دفعہ اتنے پریشان ہوتے اپنے حالات پہ کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کیا ہے جی ڈپریشن ہے اور بعض دفعہ تو انسان بڑی بدبختی کی باتیں نکالتا ہے منہ سے جب اس کا کام نہیں ہوتا لیکن وہ لمحے چھوڑ دیتے ہیں جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اسی طرح سجدے کی حالت میں دعا قبول کی جاتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے لہٰذا تم کثرت سے دعا کیا کرو اسی طرح جمعے کے دن کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا خاص طور پہ قبول کی جاتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح بخاری میں نفصِ سلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے آپ نے واضح فرمایا کہ وہ ساتھ یعنی وہ گھڑی مختصر سی ہے یعنی بہت چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے فیو منٹس فیو سیکنڈس عالم اس وقت جو دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں اسی طرح اذان کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے پھر اسی طرح جب میدان جنگ میں مسلمانوں اور کافروں کے لشکر آپس میں لڑ رہے ہوں اس وقت دعا قبول کی جاتی ہے حضرت سہل بن سعد سے ابو دعود کی روایت ہے تب وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی اس نتانی لا تو ردانی کون سی ایک آزان کے بعد اور دوسری لڑائی کے وقت جب لشکر ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اسی طرح بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول کی جاتی ہے اس کی بھی روایت حاکم میں ہے سہل بن سعد سے دو وقت کی دعائیں رد نہیں کی جاتی یا بہت ہی کم رد کی جاتی ہیں اذان کے بعد اور بارش نازل ہونے کے وقت میں آپ سب سے پوچھوں گی کتنی دفعہ آپ نے کانشیسلی اپنے آپ کو بارش میں بھگایا اور دعائیں مانگی ہم تو مشکلوں میں آ جاتے ہیں امبریلا نہیں گاڑی میں بھیگ گئے رین کوٹس چاہیے بھیگنے دیجیے کیا ہوا پانی ہے مٹی کے بنے ہوئے لیکن کھلیں گے نہیں کبھی بہت ہی پریشان ہو نا اور پھر بارش ہو رہی ہو تو باہر چلے جائیں اپنے بیک یارڈ میں اپنے اوپر ڈالیں وہ پانی کے قطرے اور ساتھ ہی رب کی رحمتوں کو یاد کریں وہ بارش آپ کے لیے رحمت بن جائے گی اگر آپ نے اس وقت کو پا لیا اسلام کتنے پیارے موقع دیتا ہے انسان کو منگوانے کے اللہ کا قرب دینے کے اور ہم ایسے وقت میں کہتے ہیں چلو پکوڑے بناؤ سموسے بناؤ سمندروں پہ نکل کے رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں لیکن دعا مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے اسی طرح یوم عرفہ نو ذی الحج کی دعا قبول ہوتی ہے حضرت عمر بن شعیب سے روایت ہے ترمزی کی حسن روایت ہے کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے اور بہترین دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی وہ یہ ہے یعنی علیہ وسلم خود بتاتے بھی ہیں کہ سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو کلی کل شیئن قدیر اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے حمد اسی کے لیے سزاوار ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ اکبر اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا رات یا دن کی ہر گھڑی میں قبول کی جاتی ہے یعنی یہ نہیں کہ رات کو آفس بند ہو گیا اب صبح آنا توبہ کرنے کے لیے ابو اس مساشری فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے نب وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے محسوس کیجیے اس پھیلے ہوئے ہاتھ کو رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور وہ اس کی توبہ قبول فرمائے پھر دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے اور وہ اس کی توبہ قبول فرمائے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے اور جو گناہ گار ہیں وہ گناہ کر کے بھی نہیں لوٹنا چاہتے کبھی کبھی شرم ساری ہوتی ہے اللہ کس منہ سے تیرے سامنے آئے اتنے گناہ کیے اب کس طرح جائیں نماز پہ کھڑے ہو جائیں وہ کیا کہتا ہے کیوں شرماتے ہو کیوں جھجکتے ہو میرے در پہ آ جاؤ ایک دفعہ میری خشیت سے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ گیا تمہارے دل سے پکار نکلی اور اگر تم اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو گئے میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا رات اور دن کی کوئی تمیز نہیں جب جیسے آؤ بس دل توبہ والا لاؤ دل توڑ کے لاؤ تبدیلی کی نیت سے آؤ پھر تمہاری بات میں جلدی سنوں گا جلدی قبول کروں گا ہم سب کے لیے بہت ہی لمحہ فکری ہے گناہوں کا بوجھ لے لے کے چلتے پھرتے ہیں بوجھل ہونے لگتے ہیں پھر گندگی کا تعفن اٹھتا ہے پھر اسی طرح رات کو جب آنکھ کھلے تو اس وقت دعا مانگے اللہ تو سوتے میں ایک لمحے کے لیے آنکھ کھل جائے تو بھی محروم نہیں کرتا اور مجھے یہ اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ رات کو جب آنکھ کھلے انسان اللہ سے دعا مانگ لے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کی دعا قبول کر لیتا ہے پھر آخری تشخط یعنی جس میں سلام پھرنا ہوتا ہے چار رکھتے ہیں تو چوتھی رکت کا آخری یا دو ہیں تو دوسرا یا تیسرا جس میں سلام پھرتی ہے اس میں مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر اس طرح ذکر کی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کوہ صفحہ پر کی گئی دعا قبول ہوتی ہے اب سب کے حوالے موجود ہیں لیکن اگر آپ لسٹ پہ پوری کر لیں گے تو انشاءاللہ کفایت کرے گا رمی کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے یعنی جب حج کے رکن ہیں جس میں پتھر مارتے ہیں اس کے اندر بھی قبول ہوتی ہے مشر حرام کے پاس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے کعبہ میں داخل ہوتے وقت کی دعا قبول کی جاتی ہے پھر اسی طرح جب انسان بہت ہی خشو اور خضو کے ساتھ دعا کرتا ہے جس میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اس وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے تب دیکھیے کہ کتنے ہی موقع ہیں نا دعاؤں کی قبولیت کہیں جگہوں کو اللہ نے معتبر کر دیا کہیں وقت کو معتبر کر دیا کہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی باتوں کو کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ وعدہ پورا نہیں ہوتا کیا اجیب اداوت ایزادان لیکن کب نہیں یعنی چند فیکٹرز ہم یہ دیکھیں گے کہ کن کی پھر دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اسی کے آئینے میں تو ہمیں اپنا آپ دکھے گا اور پھر ہم ان اسباب کو اگر ہمارے اندر اس میں سے کوئی ایک بھی ہے یا سارے بھی ہیں تو گھبرائیں گے نہیں بلکہ قبول کروانے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اس میں کیا ہے غفلت اور لاپرواہی سے مانگی ہوئی دعا قبول نہیں ہوتی یعنی غفلت سے دعا مانگیں دل نہیں دماغ کہیں ذہن کہیں سوچ کہیں اور زبان پہ لفظ ہوں صرف ایک پہاڑوں کی طرح جیسے پہاڑے پڑھ رہے ہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی اس کی دلیل کیا ہے ترمزی کی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ موقنون اللَّهَ لَا ان دُعَاءً مِّن دعا غافل اللہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دہان دل کی دعا قبول نہیں کرتا تو مانگنا ہے تو معلوم بھی ہو کتنوں کو پتہ ہے کہ دن میں سترہ سیونٹین ٹائمز ہم ایک دعا مانگتے ہیں المستقیم اے اللہ سیدھا راستہ دکھا کیا مانگتے ہوئے معلوم ہوتے کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے اس کی رضا والا طرز زندگی مانگ رہے ہیں جس طریقے سے تو راضی ہے وہ مانگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہے یہ ہر ایک جانتا ہے پھر اسی طرح گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی گناہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے قطع رحمی کیا ہے یعنی یہ دعا کرنا کہ فلاں رشتہ دار دوسرے سے کٹ جائے بیوی یہی دعا مانگتی رہے کہ میرا شوہر اپنے ماں باپ سے کٹ جائے بہنوں کو نہ ملے اس کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گی مسند احمد کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ صلی اللہ سے وسلم نے فرمایا مامن مسلم ید اوہب داوطن لئی اسم ولا قطیت الرحم جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تین باتوں میں سے ایک اسے ضرور عطا فرماتا ہے یا دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے یا دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے یہ بات سن کے صحابہ کرام کہنے لگے تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے یعنی ہماری تو ضائع ہونی نہیں تو ہم تو مانگیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ کے خزانے بہت زیادہ ہیں یعنی مانگو تمہیں کون روکتا ہے مانگنے سے تو کیا پتہ چلا تین صورتیں ہیں دعا کی یا تو وہی چیز مل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے یا دنیا میں آنے والی کوئی پریشانی ٹال دیتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ میری قبول نہیں ہوتی تو وہ جھوٹ بولتا ہے اس کو نہیں پتا اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی کوئی بھی مصیبت آنے والی تھی ادھر دنیا میں وہ کوئی چیز مانگ رہا تھا مثلا وہ مانگ رہا ہے اللہ مجھے فلاں گاڑی مل جائے فلاں گاڑی مل جائے اب ظاہر گاڑی نہیں ملی لیکن آسمان سے اس پہ کوئی مصیبت آ رہی تھی اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہونا تھا یا چوری ہونی تھی یا اس کو کچھ اور معاملہ آنا تھا اب یہ گاڑی کے مانگنے کی دعا جا کے اس مصیبت سے لڑتی ہے اور اتنا لڑتی ہے کہ وہ مصیبت واپس چلی جاتی ہے اب آپ کو وہ گاڑی نہیں ملی لیکن آپ محفوظ ہو گئے اور اسی طرح آخرت میں کیسے ذخیرہ کرے گا اللہ اکبر ایک بندہ قیامت کے دن نام اعمال میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا اور سب سے مایوس ہو جائے گا رشتہ داروں سے جا کے ایک نیکی مانگے گا مجھے نیکی دے دے کوئی نہیں دے گا نہ ماں کام آئے گی نہ باپ کام آئے گا دوسرے کہاں پھر آئیں یوم یفر و ام ہی و ابی و صاحبتی ہی و بنی آدمی بھاگے گا ماں سے باپ سے بھائی سے بیوی سے بچوں سے کوئی کام نہیں آئے گا اور انسان شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آ جائے گا کہ اب تو لگتا ہے جہنم میں جانا مقدر ہو گیا فیل ہو گیا ناکام ہو گیا دنیا میں نیکیوں کی قدر نہ کی اور آج ایک نیکی کی کمی مجھے کہاں لے گئی پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ میں نے جو اس کے لیے چھپا کے رکھا ہے وہ لے کے آؤ فرشتے جائیں گے آگے سے دو مختلف روایتیں ملتی ہیں ایک روایت میں آتا ہے ایک موتی چھوٹا سا ڈبیا میں چھپایا ہوا وہ کے نام عمال میں رکھیں گے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا فمن سقلت موازین ہو اور اس کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی پوچھے گا اللہ تعالیٰ آج تو بڑا ہی احسان کیا دنیا میں بھی بڑے تھے لیکن آج تو بڑا ہی احسان کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احسان نہیں کیا یہ تیری نیکی ہے یہ میری کون سی نیکی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائیں گے یاد کر فلاں رات تھی سب سو رہے تھے تو بھی سو رہا تھا پھر میرے خوف نے تجھے بیدار کر دیا تو اٹھا وضو کر کے جائے نماز پہ کھڑا ہوا پھر تیری آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ ٹپکا تھا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسا ہوا تھا سب یاد آ جائے گا سب میموری ریکال ہو جائے گی ہاں ایسا ہوا تھا کہا یہ تیرا وہی آنسو میں نے موتی کا بنا کے چھپا دیا مجھے پتا تھا تیرے اوپر یہ مشکل وقت آئے گا دنیا میں اس کی قدر کر سے ہو سکتا تجھے کیا کچھ نہ دے دیتا لیکن اس لمحے اس کی ضرورت ہے اور دوسری روایت میں یہ کیا آتا ہے کہ جب انسان بڑا مایوس ہو کے کھڑا ہوگا اپنے نیکیوں اور بدیوں کے پلڑوں کے پاس کہ اب جہنم میں جانا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے کچھ لاؤ تو وہ لائیں گے تو گٹھڑ ہوگا جیسے ایک ہیپ سا ہوتا ہے تو کہیں گے اس کو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھو وہ پوچھے گا یہ کیا تو پھر کہا جائے گا یہ تیری وہ دعائیں جو تو زندگی بھر مانگتا رہا اور قبول نہ ہوئیں اس وقت پھر انسان کہے گا کہ کاش میری زندگی میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج میرے درجوں کی بلندی کا باعث ہوتی ایسا ہے ہمارا رب کچھ نہیں رکھتا اپنے پاس سب لوٹا دے گا مانگ کے تو دیکھیں اس کے بن کے تو دیکھیں اس سے پیار کر کے تو دیکھیں اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کے تو دیکھیں کیوں اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں کیوں ناراض رہتے ہیں اس سے کیوں بدگمان رہتے ہیں وہ تو خود کہتا ہے یا سماغر رقب رب کل کریم اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا کیوں تیری زبان پہ یہ آتا رہتا ہے کہ رب بڑا سخت ہے رب بڑا ایسا ہے شاء خلق اس نے پیدا کیا تجھے درست کیا سارے کام کیے کہ اب تجھے چھوڑ دے گا انفطار کی جاتے تو بات یہی ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو دیتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میری نہیں مانے گا تو اللہ نہیں دیتا اس دعا میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان قطع رحمی کی بات نہ کرے گناہ کی بات نہ کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے اسی طرح اگلا سبب جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہیں زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ اکبر کیوں بھائی اس لیے کہ جو اللہ کا فرما بردار نہیں رہا جس نے اللہ کے حق میں کمی کی وہ تو کافر ہو گیا مشرق ہو گیا اور جس نے اپنے کپل بیوی یا شوہر یا آنے والی بیوی یا ہونے والا شوہر اگر ابھی شادی نے اس کے حق میں کمی کر دی نا کسی اور کو اپنا جسم دے کے تو اللہ تعالیٰ ایسے بے وفاؤں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ ایک اور تاکہ ان دونوں کی حدیث اکٹھی آپ کو بتاؤں زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی اب ٹیکس ہم نہیں لیتے لیکن عام آمد و ناس میں یہ کہ زبردستی کسی سے کوئی مال لے لینا ایسے ہی خام خواہ کے سبب بنا کے فراڈز کر کے روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں تبرانی کی صحیح روایت ہے ابو ثقفی رسی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفس سلم نے فرمایا ابواب السماء نصف اللیل روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں محسوس کیا آپ نے کھلنے کو کبھی آپ کو تو موقع ملے تو آدھی رات کو کھلا آسمان کے نیچے آ کے دیکھیے کچھ نہیں تو اپنی ونڈو کا بھاری پردہ ہٹاتے تو دیکھیں تھک کرٹنس بعض دفعہ رب سے دور کر دیتے ہیں وہ فطرت کے مناظر نہیں دکھتے تو فرمایا کہ رات کو دروازہ کھلتا ہے فَيُنَادِي مُنَادِن پھر ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے مِن دَائِن فَيُسْتَجَابَ لَهُ کوئی ہے دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے حل من سائل فیؤتا کچھ سوال کرنے والا ہے جس کا سوال پورا کیا جائے حل من مکروب فیفرج انہو کوئی ہے مصیبت زدہ کہ جو مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اور اس کی دعا قبول کی جائے تین پکاریں لگ رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فلا يبقى مسلم الا استجاب اللہ عز الا زانیتا تسقی بفرجها او آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیہ کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سیراب کرتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرنے والے کے اللہ اسی طرح ایک اور وجہ جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا و نہیں انل منکر اور برے کاموں سے روکنا اس فرض کو ادا نہ کرنے والوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہم سب کو تو اس دعا کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں ایک رواج کیا ہو گیا don't talk about religion mind your business اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم لوگوں کو برائیوں پہ روکو گے نہیں نیکیوں کا حکم نہیں دو گے تو میں تمہاری دعائیں نہیں قبول کروں گا اور حدیث کے لفظ بھی بڑے خوبصورت ہیں حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمزی کی حسن درجے کی روایت ہے علیہ وسلم نے فرمایا و نفسی بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور آپ یہ انداز کب اختیار کرتے تھے جب بڑی اہم بات کرنی ہوتی تھی لتا مور بل معروف ہو انل منکر تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کر دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے اور وہ تمہاری دعا قبول نہ کرے گا اللہ اسی طرح رزق حلال نہ کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا یقبل الا تیزہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتا اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا چنانچہ ارشاد فرمایا یا کلو من وعملو صالحا اے رسولو پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ اس پاک رزق سے جو ہم نے تم کو دیا پھر آپ نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کر کے غبار آلود پرا گندہ بالوں کے ساتھ یعنی بہت لمبا سفر کیا جرنی کی اور سفر کی وجہ سے جسم بال کپڑے سب مٹی والے ہو گئے کے لیے یا جہاد کے لیے آتا ہے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب اے میرے رب اے میرے رب یعنی دعائیں مانگتا ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ مت امہ حرام و مشرب حرام و مل بس حرام و غزی بل حرام و انا یست بولی اس کا کھانا حرام کا پینا اور پہننا سب حرام مال سے ہے حرام سے ہی پرورش کیا گیا انا یوستا بلی ذالک پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول کی جائے تو بات یہی ہے کہ رب تو دینا چاہتا ہے لیکن جو نہیں لینا چاہتے پھر اس کی وجہ انسان خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے کہیں رب کو ناراض تو نہیں کیا ہوا کہیں رب ہم سے روٹھا ہوا تو نہیں ہے آج کتنی دعائیں ہوتی ہیں مسجدوں میں حرم میں لیکن کیا مسلمانوں کی حالت بدلی ہوئی دکھتی ہے لگتا ہے کہ آج واقعی اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعائیں قبول کر رہا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِي عبادی فَإِنِّي قَرِيب اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں اجیب دعوت الدائی تد ایزا دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مانگے دنیا کا کوئی حاکم کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جن سے ہم مانگتے ہیں نا وہ بینکس ہیں اور وہ بھی تبھی ہمیں دیتے ہیں جب ہم ان کو پہلے کچھ دیتے ہیں کیا ہر وقت کھلے ہوتے ہیں یہ لفظ ہے نا ادا اس کو ہائی لائٹ کر لیں جب بھی مانگو وین ایور واٹ ایور کوئی ویکینڈ نہیں کوئی سیٹرڈے سنڈے نہیں کوئی نائن ٹو فائیو کی شرط نہیں کوئی کرسمس ایسٹر کی چھٹی نہیں جب بھی مانگو گے ہے اتنا اویلیبل کوئی اور پل جی بھولی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لہ اللہ ابو دعود کی ایک روایت میں آتا ہے کہ روزے دار افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے ابن عمر رسی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل آپ کے سامنے رکھوں گی افطار کے وقت اپنے گھر والوں اور بچوں کو سب کو بلا لیتے اور دعائیں کرتے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں سے بھی دعا کرانی چاہیے اب دیکھیے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ ہے نا وہ ہمارے گناہ ہیں اپنے گناہ دور کرتے جائیں توبہ کرتے جائیں اپنی زندگی کا رخ بدلتے جائیں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں ان سے دعا کرانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ان کی معصومیت کی وجہ سے دعائیں قبول ہوں گی یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز اشارہ دوں گی کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فلجستی بولی ولی منو بی اس پہ عمل نہیں بھی کرتا اس کی زندگی سراسر اللہ کے حکم سے خلاف دکھتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو دیتا ہے وہ دعا کرے نہ کرے اس کے گھر میں عیش اور تعیش ہے دعا مانگتا ہے تو بھی قبول ہوتی ہے تو پھر یہ کیا بات ہے کیا اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے تو جی سنتا ہے اور سب سے بڑے گناہ گار ابلیس کی تو اس نے سن لی تھی جس نے ڈھیل مانگی تھی قیامت تک اللہ سنتا ہے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے کیوں تاکہ گناہوں میں مزید بڑھ جائے ایک اور دلچسپ بات دعاؤں کے بارے میں کہوں گی آپ کو کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک ہمارے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جی بس دعا کریں ہمارے لیے کوئی زندہ انسان ہے تو اس سے دعا کرائی جا سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ گمان رکھنا کہ اس کی ضرور قبول کی جائے گی یہ درست نہیں ہے اور دوسرا کسی کا یہ کہنا کہ ہماری اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ آپ نے ابھی روایت سنی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے نا کہ میری اللہ تعالیٰ سنتا نہیں یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے علیہ وسلم کون ہے جو دعاؤں کی قبولیت میں جلدی نہ چاہے تو آپ نے فرمایا کہ دعا کی قبولیت میں جلدی کرنا کیا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ میری نہیں سنتا لکھیں ذرا یہ جملہ کہیں کبھی آپ نے تو نہیں نہ سمجھی میں منہ سے نکال دیا کہ اللہ میری نہیں سنتا تو بس تخبار یہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر یہ کہا تو فرمائے پھر ایسے بندے کہ اللہ واقعی نہیں سنے گا ناراض ہو جائے گا روٹ جائے گا نہیں تو پھر نہ صحیح میں اب نہیں سنوں گا تمہاری تو اس لیے ہم کبھی کبھی دوسروں سے منگوا سکتے ہیں اس کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے اور جہاں دیکھا کسی کو دین کا کام کرتے یہ سوچ لینا کہ بس یہ تو ولی اللہ ہو گئے اور ان کی تو اللہ موڑتا ہی نہیں یہ دھوکہ ہے اللہ نے نہیں مانی نا تو نبیوں کی بھی نہیں مانی اور ماننے پہ آیا تو شیطان کی بھی مان لی یہ اس کے ہاتھ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے جس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ان کی سو بیویاں تھیں کہا کہ اتنی بیویوں سے کیا ہوگا ایک دن کہنے لگے میں ان سو بیویوں کے پاس جاؤں گا یعنی ان سے تعلق قائم کروں گا پھر اس سے سو مجاہد پیدا ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے ذرا غور کیجئے جہاد کی بات ہے مجاہد کی بات ہے اللہ کے دین کے لیے مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا ان سو میں سے کسی ایک بیوی کو بھی امید نہیں ہوئی کوئی پریگننٹ نہیں ہوئی اور بہت ارمانوں کے بعد ایک بیوی پریگننٹ ہو گئی اب سب طرف تیاریاں ہیں آخر بادشاہ تھے اپنے وقت کے کہ اب تخت کا ولی عہد پیدا ہوگا لیکن جب پیدا ہوا تو آدھے دھڑ کا بچہ پیدا ہوا رب سب کی سنتا ہے یا ان کی موڑ نہیں سکتا کبھی غلط فہمی سے بھی یہ نہ کہیے کسی بزرگ کے بارے میں کسی انسان کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور سنتا ہے اس کی مرضی ہے جس کی سنے نہ سنے ہاں ولم اکم کرب کربی شقیہ اے اللہ مجھے پتہ میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہی اپنے بارے میں یہ یقین رکھے بڑی ہی قابل غور بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والی ہوں تھوڑی سی توجہ مزید آپ کی چاہوں گی کوئی شخص کسی دوسرے کو کہتے میرے لیے دعا کرو اب وہ شخص نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے اب ہوتا کیا اللہ تعالیٰ اس غیب کے لیے دعا کرنے والے کہتے ہے اچھا تو نے مانگی اچھی نہیں تھی اس کو اجر دے دیتا ہے چلو جاؤ تمہیں اجر دے دیا لیکن اب اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جس کے حق میں دعا منگوائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے اس پہ وہ بیماری آنے کی اس کی اس کی وجہ کیا ہے ہو سکتا ہے کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ابھی حالت نہیں بدلنا چاہتے آپ نے غیب کے لیے دعا کی آپ کو ادھر مل گیا اب اس کی نہیں پوری ہو رہی یہ اس کا رب کا معاملہ ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے اور کہے پیٹ میں درد ہے بہت درد ہے لیکن یہ نہ بتائے کہ وجہ کیا کہ میں نے کچی روٹی کھا لی تھی یا میں نے زیادہ کھا لیا تھا وجہ نہ بتائے تو وجہ جانے بغیر کوئی ڈاکٹر اگر علاج شروع کر دے تو یہی صورت ہے جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ غیب کے پردوں میں کیا ہو رہا ہے تو لہٰذا انسان جیسا بھی گمان کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی باتیں سچ ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک بڑی پیاری دعا ایک صحابی نے مانگی تھی ابن ماجہ کی روایت ہے اللہم انی اسألوکا برحمتک اللتی وسعت کل شئین کل شعین انتخب علی اے اللہ میں تیری اس رحمت کو تجھے یاد دلا کر جس نے تمام چیزوں کو گھیر رکھا ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کیا ان تغفر علی کہ مجھے معاف کر دے اب دیکھیے بندہ مومن کے دل کو لگا بس سب سے بڑا دھڑکا کیا ہے مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ ہم اپنی دعاؤں کے آئینے میں اپنی حالت کو دیکھ سکتے ہیں ہمارا کیا معاملہ ہے کیا واقعی ہم آخرت کا غم لگائے بیٹھے ہیں دلوں میں کہ نہیں ایک دفعہ مدینہ میں کچھ لوگ تھے سب نے نیت کی کہ ہم مل کے نفس سلم کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ پانی کی بڑی کمی ہے تو آپ اللہ کے نبی ہیں آپ دعا کر دیں پانی آ جائے تاکہ ہمارے غلاموں کو اور بہت دور سے جا کے پانی لانا پڑتا ہے تو مشکل آسان ہو جائے تو چند ساتھی تھے وہ سب مل کے آئے اب اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے اپنے نبی کو پہلے سے بتا دیا کہ یہ کچھ مانگنے آ رہے ہیں آج کوئی نیت لے کے آئے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ نبی وسلم سے کچھ کہتے اللہ کے نبی وسلم نے خود ہی پوچھ لیا چلو ساتھیو آج تم جو مانگو گے انشاءاللہ تمہاری وہ دعا قبول ہوگی اللہ اکبر اتنی سی بات سن کے اپنے نبی کی زبان سے سوچ میں پڑ گئے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگیں گے ملے گا ہاں جو جی، مانگیں گے ملے گا ذرا سوچیں اگر ہم ہوتے تو فوراً پھٹنا پڑتے ہاں ہم تو آئی آج مانگنے تھے یہ بھی دے دیں وہ بھی دے دیں ہمیں کوئی دے تو ہم کہتے ہیں ہاں وہ اپنی ڈائمنڈ کی رنگ اتار کے دے دیں مجھے کہنے لگے اللہ کے نبی اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو بات یہی ہے کہ جب بندہ رب سے مانگتا ہے تو رب دیتا ہے لیکن بعض دفعہ نہ دینے میں خیر ہے اور بعض دفعہ دینے میں نقصان ہوتا ہے اس لیے رب کو کیا کہنا ہے اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہے وہ دے جو بہتر نہیں ہے اور میں مانگ رہی ہوں تو بہتر کر کے دے دے اور بندہ رب کی طرف آتا ہے رب اس کی طرف آتا ہے اس لیے کہ وہ قریب ہے فنی قریب صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کیا ہوتی ہے کہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے یعنی ون ہینڈ اور آپ کو تک عربی میں ہاتھ کہاں تک ہوتا ہے انگلیوں سے لے کے کوہنی تک تقریباً ایک فٹ سے زیادہ بنتا ہے جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک زرا قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں یہ ہے قدردان رب فائنی قریب سب کو دے دے کمی نہ آئے سب بھوکوں کو کھلا دے کچھ کمی نہ آئے لیکن مانگنے میں کمی ہے آخر میں ایک روایت سناؤں گی آپ کو اس موضوع کی ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ بھی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو اچھا میں یہاں روک کے آپ کو بتاؤں کہ جب ایسی باتیں تو آپ اپنے آپ کو محسوس کیا کریں ہر بات پہ اپنے آپ کو پوچھیے گا کہ میرا رب مجھے کہہ رہا ہے اور حقیقت ہے ہم سبھی کو تو کہہ رہا ہے کیونکہ ہم سب انسان ہیں نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو پہلے عمل کی بات لیں اپنے لیے جلدی سے ظلم نہیں کرنا کسی پہ انشاءاللہ پھر اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت سے نوازوں بس تم مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا دوسری عمل کی بات کیا ملی اس حدیث سے ہدایت کی دعا مانگنی ہے کون سی جو روز صرف فاتحہ میں مانگتے ہیں نہیں تڑپ کے طلب کے دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں سے پتہ ہی نہیں مانگا کیا تو ملے گا بھی کیسے تیسری چیز اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھانا عطا کروں بس تم مجھ سے ہی کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا پھر اے میرے بندو تم سب برہنا ہو یعنی نیکٹ ہو سوائے ان کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں بس تم مجھ سے ہی لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں بس تم مجھ سے ہی مغفرت اور بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا دو اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نفع دو یعنی تم مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمہارے انسان اور جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ بات میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کرتی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ کوئی ووٹوں پہ نہیں ہوا کہ سب لوگ نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کرسی مضبوط ہوگی ایسا نہیں ہے اور نہ اس کے اپوزٹ ہے اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر پہلے یا آخری تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر اور فاسق ہے یعنی اگر سارے ہی خراب ہو جاؤ تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کرتی اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انس اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں سوئی کو ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے یعنی بالکل کمی نہیں ہوتی اے میرے بندوں یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن گن کر رکھ رہا ہوں سوچئے ذرا میرا ہر عمل میرے رب کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو گن کے رکھ رہا ہے کیوں پھر میں تمہیں پورا بدلہ دیتا ہوں پس جو بھلائی پائے وہ اللہ کی تعریف کرے اور جو اس کے علاوہ پائے اس کو اپنے نفس کو ملامت کرے سید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے خشیت کی وجہ سے صحیح مسلم کی روایت پتہ نہیں ہمارے دل میں کوئی خشیت آتی بھی ان آیتوں کو سن کے کہ نہیں میں نے کیوں سنائی یہ آخر میں حدیث کیونکہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ میرے حصے کی عمر کسی اور کو دے دے میری عمر میرے بچے کو دے دے پھر کیوں اس کے پاس کمی ہے آپ کیوں کہتے ہیں یہ بات اب یہ کیوں نہیں کہتے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی دے یہ ایگزیجوریشن ہے بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کسی کی آتی تجھ کو آ جائے میری آتی اس کو آ جائے نہیں جس کی جس کو آئے گی اسی کو آئے گی اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت کرے اور اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے اور ہماری کمیوں بیشیوں کو دور کر کے صحیح معنوں میں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جو مستجاب الدعوات ہے جو جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا رب ہماری سنیں اس سے پہلے ہمیں رب کی سننی پڑے گی ہمیں رب وہ دے جو ہم چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو رب چاہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کبھی یہ شعر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا اب آ گیا الحمد کہ زندگی بھر بندہ رب سے پوچھ پوچھ کے چلتا رہے اللہ تو بتا میں کیا کروں کسی سے نہ پوچھے اتنی انا اپنے رب کے ساتھ اتنا معاملہ غم ہے یا خوشی کسی کو خبر نہ ہونے دے رب کی شکایتیں نہ لگائے رب کے شکوے نہ کرے تو کل اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا سب کو تو جنت میں نے اپنی پسند سے دی لیکن تجھے چوائس دیتا ہوں کہ تو بتا تو کون سی جنت میں جانا چاہتا ہے تجھے فردوس چاہیے تجھے جنہ چاہیے تجھے ماوا چاہیے تجھے حریر چاہیے کہ ریشم چاہیے تجھے کیا چاہیے تو مجھے بتا میں تجھے دینے کو تیار ہوں تو سونے اور چاندی کے کنگن پہننا چاہتا ہے یا تسنیم کے جھروکوں سے پانی پینا چاہتا ہے جو مانگے گا میں دوں گا اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ جوڑ دے سبحان ربی کا رب العزت یما یسفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین